آج نومبر انیس سو چھیاسی کی چوبیسویں تاریخ ہے اور یہاں لطف اللہ خان صاحب کے ہاں ڈاکٹر حمیرا خاتون تشریف رکھتی ہیں جو پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پڑھاتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سا تحقیقی کام کیا ہے مہدی بخش تسلیم کا دیوان ایڈٹ کیا ہے اس کے علاوہ بے شمار مقالے لکھے ہیں مقالات کا ایک مجموعہ جلد ہی شائع ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے قاضی عبدالودود مرحوم کی عزیز داری تھی اور اس سے قطع نظر ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحبہ کے قاضی صاحب سے بڑے گہرے مراسم تھے خصوصاً ان کے آخری زمانے میں ڈاکٹر صاحبہ ان سے بہت قریب تھیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قاضی صاحب کے بارے میں آپ اپنے مشاہدات تاثرات بیان کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ قاضی صاحب کا طریق زندگی کیا تھا اور لکھنے پڑھنے کا کام وہ کیسے کرتے تھے لوگوں سے ان کے تعلقات کس طرح ہوتے تھے اور کس طرح بگڑتے تھے یہ ساری باتیں ہمیں آپ بتائیے صاحب بات بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اردو دنیا کے لیے ایک عظیم محقق تھے ماہر لسانیات تھے صحافی تھے نقاد تھے سب کچھ تھے لیکن سب سے پہلے وہ ایک اچھے انسان تھے بھرپور انسان میں آپ سے اس سلسلے میں کتنے واقعات بیان کروں جب وہ کسی کی تکلیف کو سنتے تو بار بار پہلو بدلتے کبھی لیٹتے کبھی بیٹھتے اور اسی کا ذکر کرتے جہاں تک ممکن ہوتا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے بنگلہ دیش میں جو واقعات ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے سامنے یہ دکھ درد بھرے ہوئے واقعات نہ دہرائے جائیں اس لیے کہ میں مجبور ہوں میں ان کی مدد نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انہوں نے اخبارات پڑھنا چھوڑ دیا ایک شخص آئے انہوں نے اپنی لڑکی کے بارے میں بتایا کہ دیکھیے شادی ہوئی اس کی اور اس کے بعد سسرال والوں نے اس کو بڑی بڑی اذیتیں دیں کیس ہوا کچھ ہوا یہ سب خیر قائد صاحب ساری باتوں کو سنتے رہے اب جب میں جاتی تو وہ اسی اسی لڑکی کا ذکر کرتے اور اس واقعے کا اور کہتے کہ نہ جانے کیوں جی اس لڑکی کی معصوم شکل میری آنکھوں میں گھوم رہی ہے میں نے اسے دیکھا ہے اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے بتاؤ کیسی اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے یہاں تک کہ انہوں نے اس لڑکی کے والد کو روپے نکال کر دیے کہ بچوں کے لیے اس کے بچے کے لیے بسکٹ وغیرہ لیتے جائیے گا اور پھل اور ہاں اس کی خیریت بھی مجھے لکھ دیجیے گا وہ صاحب جو گئے تو مہینے دو مہینے یا چھ مہینے تک کچھ بھی قائد صاحب کو نہ لکھا قائد صاحب بار بار ذکر کرتے اس لڑکی کا اور پھر ان صاحب کا بھی جن کو آپ نے تاکید کی تھی اور کہا دیکھو کیسے لوگ ہیں کم سے کم میری طبیعت کو تو سمجھتے وہ اور مجھے ایک خط دو چار سطروں کا بھیج دیتے تاکہ اس کی خیریت مل جاتی تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات یا وہ دوارکا داس شولہ صاحب تھے ان کی مالی پریشانی کا علم تھا اکثر روپے ان کو بھیج دیا کرتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا شاید وہ جل گئی تھیں ہاسپٹلائز تھیں قاضی صاحب نے جو سنا تو نہ صرف خیریت کا ٹیلی گرام بھیجا بلکہ روپے بھی اپنے پاس سے بھیج دیے اور صرف یہی نہیں وہ بہت بے چین رہا کرتے تھے بار بار اس بات کا ذکر کرتے اور اور کوئی بھی ان کے پاس کوئی غرض لے کر جاتا بہت غور سے سنتے اور جہاں تک ہوتا ہر ممکن کوشش کرتے اس لیے علمی دنیا کے علاوہ اس میں وہ جتنے بھی پاپولر ہوں جتنے بھی مشہور ہوں لیکن میں نے انہیں بہت اچھا انسان پایا اب ذرا ان کی یعنی کام کام کرنے کرنے علمی کے طریقوں کے بارے میں کس طرح وہ کرتے تھے خواجہ صاحب ایسا ہے کہ میں صبح سویرے بھی ان کے ہاں گئی شام میں بھی گئی ان کا معمول تھا کہ صبح بہت سویر وہ اٹھ جاتے تھے چائے کپلی اور ایک آدھ بسکٹ اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چاروں طرف کتابیں پھیلی ہوئی ہیں کاغذات ہیں اور وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے لکھتے ہی جاتے تھے اور پڑھتے ہوئے تو میں نے ان کو کم پایا لکھتے ہوئے زیادہ دیکھا اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ کتابیں نئی نئی ان کے سامنے آئیں تو اس کو دیکھا انہوں نے اور اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہی جا رہے ہیں لیکن ادھر میرا خیال ہے کہ فرہنگ آصفیہ پر انہوں نے کافی لکھا ہے اور وہی لکھتے جاتے تھے کیونکہ وہ لغت ان کے چاروں طرف بے ترتیب حالت میں پھیلی ہوئی تھی اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی عبد الودود صاحب کے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق انہوں نے اس سے کام نہیں لیا وہ ساری زندگی خوردہ گیری کرتے رہے یعنی دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہے اور انہوں نے کوئی خود مثبت کام نہیں کیا اس سلسلے میں کیا کبھی قاضی صاحب سے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی خواجہ صاحب آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ذاکر حسین خان نے آپ کو تنبیح الغافلین کہا انہوں نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق مثبت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی کمزوریوں پر اگر کسی کی لغزشوں پر روشنی ڈالی جائے تو کیا یہ تعمیری کام نہیں ہے کہتے ہیں لوگ کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے تعمیری ہے لیکن خود قاضی صاحب نے کوئی مثبت کام نہیں کیا مثلا انہوں نے تدوین کے کام جو کیے وہ تذکرہ ابن طوفان ایڈٹ کیا یا ان دونوں جی۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ادب میں جب جی۔ وہ اس سے بڑے کام کر سکتے تھے وہ مصعفی کی کلیات ایڈٹ کر سکتے تھے سودا کی کلیات ایڈٹ کر سکتے تھے اور انہوں نے اس قسم کا کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن دوسروں کے کاموں میں وہ غلطیاں نکالتے تھے جتنی محنت وہ غلطیاں نکالنے میں کرتے تھے اتنی ہی محنت سے وہ ایک الگ سے کوئی چیز لکھ سکتے تھے بس اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے خواجہ احمد فاروقی کی بڈے اور سو صفحے کی تنقید لکھی اگر جی صاحب اس تنقید کی بجائے خود میر میر تقی پر ایک کتاب لکھ ڈالتے تو وہ وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتی مستند مانی جاتی اور اس سے لوگ استفادہ کرتے اب قاضی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے خواجہ احمد فاروقی کے تعلق سے وہاں یعنی لوگوں کے لیے استفادہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ خواجہ احمد فاروقی کی کتاب پڑھیں تو یہ پہلو جو ہے قاضی صاحب کا کہ انہوں نے منفی کام کیے مثبت کام نہیں کیے تو اس سلسلے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے چلیے ہاں، خواجہ صاحب میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کا ایک ایک مقالہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ غالب بحیثیت محقق اس کو وہ خود کہتے تھے میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ چچا اتنے مضامین آپ نے لکھے اس میں شاہکار کون سے ہیں آپ کی نظر میں تو انہوں نے کہا کہ غالب بحیثیت محقق تو میر پر بھی وہ خواجہ احمد فاروقی نے میر تقی میر حیات اور شاعری جو لکھی اس پر قاضی صاحب کا جو تبصرہ ہے آپ اسے پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک خزانہ مل جائے گا میر کے متعلق معلومات کا تو کیا یہ کام جو ہے ان کا تبصرہ کا کام کیا یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے تبصرہ کے سلسلے میں ایک ایک مقالہ ان کا جو ہے وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے جی۔ اور معلومات کا خزانہ ہے وہ اور جہاں تک مصفی کے بارے میں آپ نے باتیں کی تو میں نے دیکھا ہے مصفی کا اتنا زبردست انتخاب انہوں نے ان کے غزلوں کا کیا ہے اور وہ نہ جانے کئی سو پیجز میں ایک بات تھی قاضی صاحب کی کہ ایک کام کرتے تھے جیسے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے نہیں پھر بیچ سے دوسرا کام شروع کر دیتے تھے تو ایسے ہی ہوا مصحفی کے سلسلے میں خود قاضی صاحب کے ہاتھ ہاتھوں ہاتھ کی لکھی ہوئی غزلیں اور وہ سب میں نے ترتیب دی اور اتنی خوبصورت تحریر اس کیا اتنا اچھا انتخاب جس کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ایک قیمتی چیز ہے اور اس کو ذرا حفاظت سے رکھنا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جیسے کہ سوس کی غزلیں اور سودا کے غزلیں اور مصحفی کی غزلیں ان کا انتخاب قاضی صاحب نے بہت اچھا کیا تھا لیکن افسوس کہ ان کا کام تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور وہ چیزیں غائب ہو گئیں اچھا اب جو قاضی صاحب کے کاغذات ہیں ان میں کیا کیا ہے ذرا یہ بتائیے قاضی صاحب کے کاغذات جو ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہیں جتنے مضامین وہ لکھ چکے ہیں وہ رف موجود ہیں ان میں بہت سارے کیڑے بھی کھا گئے برباد بھی ہوئے لیکن وہ موجود ہیں جیسے غالب کے سلسلے میں ہوں میر کے سلسلے میں ہوں سودا کے سلسلے میں ہوں جتنے بھی مضامین لکھے ہیں تو وہ ساری چیزیں یعنی تذکرے ہیں اشعار ہیں اور وہ تنقید جو آپ نے کی ہے وہ ہے تحقیقی مضامین ہیں ان کے وہ رف جو ہیں وہ تحریر شدہ کاغذاتی یا سارے کے سارے موجود ہیں اس کے علاوہ تقریباً پچاس سالوں سے آپ نے مشاہیر کے خطوط جمع کرنے شروع کیے تھے اور وہ خطوط جو ہیں بہت سارے غائب بھی ہو گئے ہیں لیکن ہیں یعنی وہ تمام خط خود قاضی صاحب کے نام ہے جی ہاں وہ سارے خطوط قاضی صاحب کے نام ہیں اچھا، سنا گیا یہ ہے کہ ادبی معاملات میں قاضی صاحب بڑے یعنی صاف گو تھے وہ کبھی کسی شخص کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو سچی بات ہوتی تھی کہہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سننے میں آیا ہے جیسا کہ ڈاکٹر عابد پشاوری نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جب وہ انہوں نے انشا پر تحقیق کا آغاز کیا تو وہ قاضی صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو قاضی صاحب بڑی بے رخی سے پیش آئے اور کہنے لگے کہ تم بھلا کیا تحقیق کرو گے تو انہوں نے یہ سارے واقعات ایک مضمون کی صورت میں لکھ دیے تھے تو کیا قاضی صاحب اس طرح بھی پیش آتے تھے لوگوں سے خواجہ صاحب مجھے یقین نہیں آتا اس لیے کہ عابد صاحب نے جو مضمون لکھا تو ان کے خیالات کی تردید میں گوپال متل صاحب نے لکھا اس کو شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو تو میں بھیج دوں گی اور جہاں تک اس کا سوال ہے صاف گوئی کا ان کے تو سنیے ایک پروفیسر وہیں کے بہار کے اور انہوں نے کتابیں لکھیں تو آپ ان کو آپ نے ان کو اجہل کہا لوگوں نے جا کے یہ خبر پہنچا دی کہ قاضی صاحب آپ کو اجہل کہتے ہیں وہ غصے میں بھی نائے ہوئے قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ سنا ہے آپ نے مجھے اجہل کہا ہے قاضی صاحب نے بلا کسی جھجھک کے کہا کہ میں نے کہا تو ضرور ہے لیکن کس کے سامنے کہا یہ یاد نہیں اب آپ سوچیے تو وہ صاحب کون تھے پروفیسر تھے وہیں مطلب یعنی وہ حسنین صاحب جی ہاں, ہاں۔, ہاں۔ لیکن یہ کہ وہ ادبی معاملات میں عموماً لوگوں سے بگڑ جاتے تھے وہ کہتے تھے خواجہ صاحب کہ تحقیق میں خیال خاطر احباب رکھنا یہ بہت غلط ہے اور اس صورت میں کوئی محقق نہیں ہو سکتا ایک بات اور سنیے خواجہ صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ میں جو تاثرات اپنے بیان کرتا ہوں تو یہ جب لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں جس کے بارے میں میں کہتا ہوں اور اسے دکھ ہوتا ہے تو اس سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے لیکن کیا کروں عادت کچھ ایسی پڑ گئی ہے کہ مجھ سے چپ رہا نہیں جاتا ہاں، تحقیق کے سلسلے میں قاضی صاحب کا یہ رویہ جو تھا بہت اچھا تھا لیکن اس میں مستثنیات نہیں ہیں مثلاً جی۔ وہ یعنی تحقیق میں عموماً کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے لیکن ایک شخص کی انہوں نے رعایت کی اور وہ ہیں کلیم الدین احمد کلیم الدین احمد تحقیق کے آدمی نہیں تھے لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی انہیں بھی شوق چلایا اور انہوں نے پہلے تو جہاں ایڈٹ کیا پھر شورش اور جی ہاں تذکرہ شورش یہ اردو تحقیق میں تدوین کی بدترین مثالیں ہیں ان سے زیادہ یعنی خراب طریقے سے کسی نے تحقیق کی ہی نہیں قاضی صاحب اسی شہر میں موجود تھے ان کا یہ فرض تھا کہ ان کو ٹوکتے انہیں منع کرتے کہ آپ یہ کام نہ کیجیے لیکن چونکہ ذاتی مراسم تھے اس لیے قاضی صاحب نے اسے نظر انداز کیا خواجہ صاحب اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ قاضی صاحب نے ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار اپنے تاثرات کلیم صاحب کے سلسلے میں بیان کیے ہیں کہ وہ تحقیق کے آدمی نہیں تنقید کے ہیں اور ایک آدمی کو ہر میدان میں نہیں آنا چاہیے یہاں تک کہ کلیم صاحب کو بہت ناگوار گزرا یہ جب کئی ایک آدمی سے یہ ایسی بات تھی کہ قاضی صاحب جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو تو کسی کا خیال رہتا نہیں تھا ہر کے سامنے یہ بات بولتے جا رہے تھے تو کلیم صاحب کو تو بہت ناگوار بھی ہی ہے لیکن قاضی صاحب برابر اپنے تاثرات بیان کرتے تھے کہ کلیم صاحب کو تحقیق کی دنیا میں نہیں آنا چاہیے اچھا، یہ بتائیے کہ قاضی صاحب کے احباب میں کون کون لوگ شامل تھے پٹنے میں پورے ہندوستان پورے ہندوستان میں تو آپ نے تو تو معاصر قاضی الودود نمبر دیکھا ہی ہے خود انہیں بھی اس کا اعتراف ہے تو قربت جو تھی فخر الدین صاحب سے اور نور الدین صاحب سے یہ دونوں سے تو بہت اچھا، زیادہ تھی ہاں صدر ہندوستان فخر الدین علی احمد صاحب ان سے بہت قریب تھے ان کی فیملی سے بہت قریب تھے اور برابر ذکر بھی کرتے تھے بڑی محبت سے اور دوسرے نور الدین صاحب سے بیرسٹر الدین جو کہ دلی میں تھے ہاں، جی ہاں جی ہاں کیمبرج کے دوست تھے یہ سب تو فخر الدین علی احمد صاحب صدر ہندوستان اور بیرسٹر نور الدین صاحب جب بھی جاتے تھے تو کبھی نور الدین صاحب کے ہاں ٹھہرتے تھے آپ کا قیام رہتا تھا اور کبھی فخر الدین علی احمد صاحب کے ہاں تو وہ ایسا تھا کہ پہلے تو تم تم کی بات تھی اور جب ان لوگ پٹنے آتے تھے تو ان لوگ جب ایک جگہ رہتے تھے تو اور لوگ جو پٹنے کے مثال کے طور پر ڈاکٹر ممتاز احمد یا ڈاکٹر حسنین صاحب یا ڈاکٹر محسن صاحب یا سارے لوگ گویا شرماتے تھے وہاں پر بیٹھنے سے کبھی کبھی ایسی بے تکلفی ان لوگوں میں ہوتی تھی اچھا، بتائیے کہ پٹنے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تھے پٹنے کے لوگوں میں قاضی صاحب عسکری صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے اور برابر وہ آیا کرتے تھے جو کہ ہسٹری تاریخ کے پروفیسر جی ہاں اور اور لوگ تو گویا آپ ان سے عمر میں کافی کم جیسے کہ ڈاکٹر ذکی الحق صاحب تھے یا ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب تھے یا اور بھی لوگ ڈاکٹر محسن صاحب تھے تو عطا کاکوی صاحب اور اور کلیم الدین صاحب یہ سب بھی تو قریب تھے اور کافی جب بھی آپ دعوتیں کرتے تھے تو ان لوگوں کو ضرور بلاتے تھے اور کافی دیر تک تبادلہ خیال ہوتا تھا اور عطا کاکوی صاحب سے تو رشتہ بھی قریب تھا قاضی صاحب کا اچھا، تو قاضی صاحب یعنی برابر جب کوئی باہر سے کوئی بھی مہمان آتا تو شہر کے لوگوں کو جو اسی طرح کے لوگ اسی سرکل کے لوگ ہوتے آپ بلا لیتے تھے اگر سیاسی شخصیت کوئی آئے تو اسی قسم کے لوگ آتے اور لٹریری فیلڈ کے ادبی میدان کے لوگ ہوتے تو ویسے ہی شہر کے لوگوں کو آپ بلا لیتے تھے ایک چھ سات آدمی یا دس اچھا، آدمی تک ادبی لوگوں کو انہوں نے اپنی دعوت دی اس میں وہی عسکری صاحب رہتے تھے ڈاکٹر محسن صاحب اور یہ ڈاکٹر ذکی الحق صاحب ڈاکٹر ممتاز صاحب یا ڈاکٹر مجید صاحب اس قسم کے اور اور کلیم الدین احمد صاحب کو ضرور رکھتے تھے وہ جو باہر سے آتے تھے ان کے کچھ نام بتائیے جن کی دعوت انہوں نے کی جی میں بتاتی ہوں جی مثال کے طور پر ڈاکٹر مسعود حسین خان وہ آئے یا ڈاکٹر گیان چند آئے ڈاکٹر گوپی چنا رنگ آئے یا آپ کے ڈاکٹر تنویر الوی آئے اس طرح کے لوگ برابر ہی آیا کرتے تھے ہاں، اور ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی جو بھی آئے تو یہ کہ دعوتوں میں کوئی کثر نہیں اخلاق میں کوئی کثر نہیں قاضی صاحب کرتے تھے ہاں جہاں پر وہ تحقیقی بات سامنے آتی تحقیقی نکات آتے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں قاضی صاحب پرزور الفاظ میں کہتے اس کو اچھا اب یہ ایک بات یہ بتائیے کہ قاضی صاحب نے زندگی بھر اتنا کچھ لکھا جی اور وہ سارے مضامین جو ہیں جی یعنی آخری زمانے میں جی ان کو یعنی تدوین کیا گیا کریم الدین احمد نے ایک جلد چھاپی جی آپ قاضی صاحب کی چیزوں کے چھاپنے کے سلسلے میں کوئی پروگرام پیش نظر ہے دیکھیے ان کے منتخب مضامین جو ہیں اس میں بارہ جلدوں میں ان کے مقالات کو لانے کا ارادہ کیا گیا تھا اور یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں طے شدہ تھیں لیکن اکیڈمی کا کام تشفی بخش نہیں جا رہا ہے اور ابھی قاضی صاحب کے مقالات جو ہیں وہ جلد سے جلد منظر عام پر آ جائیں ایسی کوئی امید نہیں جہاں تک قاضی صاحب کی گھریلو زندگی کا سوال ہے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے تو میں نے انہیں بہت اچھا شوہر اور بہت اچھا باپ بھی پایا مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھیں ان سے آپ سے بہت ساری چیزوں میں مناسبت نہیں تھی مثال کے طور پر وہ مذہبی تھیں نماز پڑھتی تھیں روزے رکھتی تھیں میلاد اپنے گھر میں کرتی تھیں صاحب کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی لیکن لیکن آخر وقت میں وہ کہنے لگے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے جی کہ میں خدا کا منکر ہوں میں خدا کو مانتا ہوں لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ خدا معصوموں پر ظلم کیوں کرتا ہے وہ بنگلہ دیش کے واقعات یا اسی طرح کے اور واقعات ہوئے تو مجھے تعجب ہوتا ہے ان باتوں پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر خدا ہے تو اس طرح کے بے قصور لوگوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہے تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے لیکن یہ وہ صاف بولے یہاں تک کہ ہاسپٹل میں جو گئے اور وہیں ان کی موت ہوئی تو وہاں بھی دو دنوں پہلے میں گئی تو کچھ باتیں ہو رہی تھیں اس میں نہیں جی ایسی بات نہیں ہے کہ میں خدا کا منکر ہوں مجھے تعجب ضرور ہے اچھا، قاضی صاحب کی صرف ایک اولاد ہوئی اور وہ قاضی ہاں مسعود تو قاضی صاحب کے بارے میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کی بیوی بیمار ہوتی تو انہیں ناول پڑھنے کا بڑا شوق ان کی بیوی کو قاضی صاحب کی تو آپ جو ہیں بیٹھ کر کے انہیں اردو ناول سنایا کرتے تھے جب کہ اس قسم کے ناول سے قاضی صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں لیکن بیوی کے خاطر وہ ایسا کرتے تھے انہیں تھرمامیٹر لگاتے انہیں دوائیں کھلاتے ان کے پاس دو دو گھنٹے بیٹھتے یعنی وہ کہتے تھے کہ دیکھتی ہو تمہاری چچی ایک ٹیلی فون نہیں کر سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں اور نہ کوئی باتوں کو مجھ سے کہہ سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ وہ میرا خیال رکھتی ہیں اور مجھ سے ان کو محبت ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں اور جہاں تک ایک اچھے باپ کا سوال ہے وہ بھی جہاں مسعود صاحب دیر سے آئے ہمارے پاس خط پہنچ گیا ہوں میرا ابھی تک نہیں آئے ہیں مسعود میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے تم یا تو آ جاؤ یا ان جگہوں پر فون کر دو چونکہ بیچارے خود نہیں کر سکتے تھے اس وقت بیمار رہا کرتے تھے تو میں کبھی کبھی چلی جاتی تھی چچا گھبرائیے نہیں کچھ دیر میں چلے آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یا طبیعت خراب ہوئی تو کمزور ہونے کے باوجود مسعود صاحب کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتے ان کی خیریت پوچھتے باتیں کرتے ڈاکٹر کے بارے میں رائے دیتے یہ ساری بات تھی ہاں ایک بات ان میں میں نے دیکھی کہ وہ رائے پیش کرنے میں بہت سمجھے کہ آگے تھے جیسے بہت جلدی اپنا مشورہ دیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سنجیدگی سے کوئی سنیں اور اس پر عمل کرے ہاں۔ تو جناب قاضی صاحب کے بارے میں تو آپ نے اتنی بہت سی باتیں بتا دی اور اب آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ قاضی صاحب کے بعد اب پٹنے میں کون کون لوگ ہیں یا ہاں۔ جی قاضی صاحب کے بعد اب پٹنے میں بزرگ ہستی میں عطا الرحمٰن صاحب ہیں سید حسن صاحب ہیں حسن عسکری صاحب ہیں یہ تو ضرور ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن بزرگ ہستیاں آئی ہی ہیں اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم لوگوں کو تو انہی لوگوں کے ہاں جایا کرتے صاحب آپ نے بھی موقع دیا اور اس نوازش کا ایک بار پھر شکریہ ہاں لطف اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ آپ کی بدولت میں یہاں <laughs> تک پہنچ سکی جی ہاں ان کا ذکر خیر تو میں سن چکی ہوں پڑھ چکی ہوں اور یہاں جو لوگ آئے ہیں سب سے بڑھ کر پڑھنے سے معلومات کافی حاصل ہوئی ان کے بارے میں مختلف لوگ جو جاتے رہے اور کچھ کچھ لکھتے رہے جس میں ڈاکٹر محمد حسن صاحب کا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ انہوں نے کافی اچھی طرح سے روشنی ڈالی تھی یہاں سفر نامے میں ذکر کیا تھا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ